سورہ المائدہ آیت نمبر ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ایک سو چودہ ایک سو پندرہ اذ قال الحواریون یا عیس ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے جب ہواریوں نے کہا اے عیسا ابن مریم کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خان اتارے عیسا نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہم یہ جان لے کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں عیسا ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے رب تو آسمان سے ہم پر ایک خان اتار جو ہمارے لیے ایک عید بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہم کو عطا کر تو ہی بہترین عطا کرنے والا ہے اللہ نے کہا میں یہ خان ضرور تم پر اتاروں گا پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص منکر ہوگا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم ربش رحلی صدری وسرلی عمری وحلالقوتم السانی یب کو آج شوال چودہ سو پینتیس ہجری کی پہلی تاریخ ہے یعنی عید الفطر کا دن ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں عید کا لفظ آیا ہے جو کرسچن تاریخ سے تعلق ہے یہ بہت عجیب بات ہے کہ جو عید مسلمان مناتے ہیں عید الفطر یا عید الاضحیٰ اتنی دھوم کے ساتھ شاید دنیا میں اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں بہت انوکھی بات ہے کہ مسلمان جو عید مناتے ہیں ہر سال بڑی دھوم کے ساتھ ساری دنیا میں اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں یہ جو کرسچن کے زمانے میں حضرت مسیح کے زمانے میں جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں عید کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے وہ قرآن میں مذکور ہے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ مسلمان جو عید مناتے ہیں وہ تو بس ایک خوشی کا دن ہے ایک جشن ہے ایک تہوار ہے لیکن یہ جو عید کا لفظ آیا ہے کرسچن ہسٹری کے اعتبار سے وہ بہت ہی بڑا سبق اس کے اندر ہے بہت بڑا سبق وہ یہ ہے کہ حضرت بسی کے ہواریوں نے کہا کہ آسمان سے ہمیں فوڈ اتارے خان تیار پکا ہوا کھانا آسمان سے آئے تو حد بشیر دعا کیا اللہ نے فرمایا کہ میں خان اتاروں گا لیکن اس کے بعد جو ناشکری کرے گا تو اس کو ایسا عذاب دوں گا جو عذاب کسی اور کو نہ دیا ہوگا اس میں بات کیا ہے مسیح کے ہوواریوں نے آسمان سے پھوڑ اتارنے کو صرف ایک جشن کی بات سمجھا عید کا بات سمجھا عید مطلب جشن خوشی کا دن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ہر نعمت کے ساتھ ریسپانسبلٹی جڑی ہوئی ہے یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اتارے ان کے اوپر کہ آسمان سے خان اتر رہا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری آئی تھی کہ جو اس کا رائٹ ریسپانس نہ دے تو پھر اس کو بہت بڑا عذاب ہو کرنا پڑے گا تو یہ ایک پرنسپل تھا جو اللہ تعالی نے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں بتایا یہ وقتی چیز نہیں ہے یہ نہیں کہ دو ہزار سال پہلے حد وسیع کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا بس نہیں اس کی ایک اٹرنل ویلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں اس لیے نہیں کہ بس دے دیا بات ختم وہ نعمتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے حساب کتاب پکڑ ریسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی دوسرے موقع پر قرآن میں آیت ہے کہ تم لوگوں سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں یہ جڑا ہوا ہے اور یہ جو واقعہ حضرت بشیر کے زمانے میں پیش آیا اس کو اس لیے یہاں پر ریفر کیا گیا ہے کہ انہوں نے زیادہ بڑی نعمت کے لیے دو چاہ تھا کہ ہمیں ملے ایک تو روزمرہ کا کھانا تو ملتا ہی تھا ان کو لیکن انہوں نے چاہا کہ آسمان سے کوئی بہت بڑا خان اترے تو زیادہ بڑی نعمت کا انہوں نے تقاضا کیا اس کو مانے کہ نعمت زیادہ بڑی نعمت اترے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کس میں ایک اشارہ ہے بہت بڑا اشارہ اس وقت تو اللہ نے خان نہیں اتارا نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں کہ اللہ نے خان اتارا خان نہیں اتارا گیا اس آیت کا ذکر ہاں اس لیے آیا ہے کہ آندہ زمانہ آئے گا جو خان اترے گا اگرچہ آسمان سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس میں اشارہ اس بات کا ہے آج کو زمانے میں جو آپ کو ملتی ہیں چیزیں چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں سواری کے ہوں گھر ہو جو بھی جو ہم سولاشن جو کہتے ہیں جو اب ہماری زندگی کے جو ساز سامان ہیں آج وہ ہزار گنا نہیں بلکہ ملین ٹائم زیادہ ہیں اس زمانے سے جو مسیح بسی کے زمانے میں تھا دو ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے کی زندگی بالکل ٹریڈیشنل زندگی تھی چند آئٹم ہوتے تھے بس کھانے کے لیے چند آئٹم سواری کے لیے خچر رہنے کے لیے معمولی گھر تو جن نعمتوں کو انہوں نے چاہا تھا کہ زیادہ بڑے طریقے سے ہمیں ملے وہ ملی دنیا کو اب اس زمانے میں لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جب بڑی نعمت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد عذاب آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ساری نعمتیں اللہ نے کھول دی ہیں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے اور اس کا علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں اس زمانے میں دیکھیے سارے سائنٹسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے ریسورس ختم ہو رہے ہیں پانی خراب ہو رہا پولوشن سارا پانی پولوٹڈ ہو رہا ہے اور پانی کی بہت قلت ہو جائے گی ایکالوجی کا جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو رہا ہے بہت سارے چینجز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ زمین جو ہے ہماری ہیبیٹیبل نہیں رہے گی چنانچہ جو مشہور برٹش سائنٹسٹ ہے اسٹیفن ہاکنگ اس نے کہا کہ بہت جلد اس کے لیے تو تھرٹی ایئرس کے بعد تھرٹی ایئرس کے بعد انسان اس دنیا میں رہنے قابل نہیں رہے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسپیس کالیاں بنائیں حالانکہ ایک جوک ہے اسپیس کالونی نہیں بنا سکتے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ قرآن میں بتایا گیا بسی کے اور ہواریوں کے حوالے سے اس میں ایک اشارہ موجود تھا اشارہ کہ اس وقت تو ہم نہیں اتار رہے ہیں خان اس وقت تو ہم بڑے نعمتیں نہیں تم کو دے رہے ایک وقت آئے گا جو نعمتیں دی جائیں گی تم کو اگرچہ آسمان سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دیکھیے قرآن میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ون ذرا میں سوائے مان آسمان سے اتارا پانی ایسی لوہے کے بارے میں اللہ نے لوہا اتارا تو لوہا کوئی یعنی ایسا نہیں کہ کہیں آسمان سے چلا رہا ہے یا پانی آسمان سے چلا رہا ہے اسی کاز اینڈ افیکٹ کے تحت اسی دنیا میں وہ ہم کو مل رہا ہے اس کو بھی اللہ نے کہا کہ اتار اللہ نے اتارا اس کو تو ہر چیز جو آپ کو ملی ہوئی وہ اتاری ہوئی ہے جو کھانا آپ کھاتے ہیں جو ٹیکنالوجی آپ استعمال کرتے ہیں جس سواری میں آپ بیٹھتے ہیں جو سولیشن کے جو آئٹم ہے وہ سب سب کا اللہ کو اتارے ہوئے ہیں تو یہ جو اس زمانے میں آپ جن نعمتوں کے ساتھ رہتے ہیں جو کمفرٹ جو لگژری جو سامان حیات وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ بہت ہی سخت پکڑ ہونے والی ہے وہ پکڑ اسی پکڑ کو کہتے ہیں قیامت اور دنیا میں جو ختم ہو رہے ہیں وہ اس بات کا اشارہ ہے علامتی طور پر کہ وقت بہت قریب آ گیا بہت قریب آ گیا تو اب ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے آج کل جو مسلمان بد دعائیں کر رہے ہیں جگہ جگہ وہ میرے دکھ یعنی گناہ سے زیادہ بری کوئی چیز ہے بد دعا کا وقت کہاں ہے اب تو لوگوں کو بتانے کا وقت ہے کہ لوگوں اللہ کو پہچانو لوگ جانو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے لوگوں کی آمد آنے والی اس کی تیاری کرو بدوا کا وقت کہاں ہے بدوا کا وقت ہی نہیں ہے وقت ہے اپنے آپ کو اپنے اندر اللہ کا شکر پیدا کرنے کا اور دوسروں کو بتانے کا کہ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو اکنالج کرو اللہ کی پسند والی زندگی گزارو کیونکہ بہت جلد وقت آ گیا جب دنیا باقی نہیں رہے گی لوگ اس لیے بد دعائیں کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے آگے قیامت آنے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ قرآن میں حد بسی کے حوالیوں کے حوالے سے آیا ہے اس کے اندر بہت بڑا ایک ہڈن لیسن ہے ایک شبا و سبق وقت یہ ہے کہ جن نعمتوں کو دو ہزار سال پہلے انہوں نے مانگا تھا اور اللہ نے اس اس کو وقت نہیں بھیجا تو پوسٹ پون کر دیا گیا اور آسمان سے انہوں نے کہ اترے کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ چیزیں آسمان سے اتریں چیزیں اترتی ہیں اینڈ افیکٹ کے پردے میں اسباب کے پردے میں تو ایک پروسیس ایک چلا تاریخ میں اوپرا چلتے چلتے ماڈرن سولیشن وجود میں آئی اور یہ ٹیکنالوجی وجود میں آئی اور ساری باؤنڈریز جو زمین میں چھپی ہوئی تھی اس دنیا میں وہ ساری باؤنڈری ظاہر ہو گئی جن جن چیزوں چیزوں سے آج آج ہم ہم کا استعمال کرتے ہیں جن سے ہم انجوائے کرتے ہیں وہ سب کو سب اسی موجود تھی اسی دنیا میں چاہے ٹیکنالوجی ہو چاہے سواری ہو چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو اب آخری حد تک ان کا ظہور ہو چکا آخری حد تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرتوں کو ایک ایک حد کے اندر رکھا تھا ایک حد زیادہ نہیں حد سے زیادہ تو جنت میں ہے وہ حد آ گئی وہ حد آ گئی ایک سسٹم ٹوٹ گیا بہت جلد پانی سائنسداں بتانے کے پانی پہ لڑائی ہوگی اندر کیونکہ پانی نہیں ملے گا لوگوں کو ہوا میں جو آکسیجن ہوتا ہے وہ خراب ہو رہا ہے ہر طرف پولوشن پولوشن پولوشن تو قرآن میں ایک زہر الفساد پھر بر بر بر برقس یعنی یہ سب بیڈ میڈ چیزیں ہیں مین میڈ یہ نیچر بیڈ نہیں ہے مین میڈ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کی حد آ گئی جب حد آ جائے تو کیا ہوتا ہے حد آ جائے تو دعوت کے کام کی اہمیت بڑھ جاتی کہ بہت تھوڑا وقت آ گیا بہت تھوڑا وقت ہے اب تو ہمیں دوڑ کر کے چلا کر کے دعوت کا کام کرنا ہے جس زمانے میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسے میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا بلاغت بلاغت میں ایک قصہ بتایا تھا انہوں نے کہ ایک اندھا آدمی ہے ایک اندھا آدمی ہے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا اس کے سامنے ایک کنواں ہے اور بالکل لگتا ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا تو کوئی بھی گر جائے گا وہ تو اس وقت یہ نہیں کہا جائے کہ اے بزرگ اے بڑے بیا سمر کے چلو آگے تو شاید کنواں ہے یہ سب نہیں کہا جائے گا صرف البیر البیر ایک ہی لفظ بولا جائے گا کنواں کنواں کنواں کیونکہ اتنا ٹائم کہاں اتنا ٹائم کہاں کہنے کا کیا بڑے میاں اے حضرت یا شیخ یا سبل کے چلیے آپ کے آگے ایک کنواں اتنا لمبا چوڑا بولنے کا موقع ہی نہیں تو اس میں ہے کہ بلاغت کا اصول بتایا گیا ہے کہ صرف یہی کہا جائے گا البیر البیر البیر تو بس سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہر کام چھوڑو ہر کام چھوڑو بد دعائیں چھوڑو شکایتیں چھوڑو لائے جھگڑے چھوڑو جہاد کا نام پر جو جگہ جگہ ٹراریاں اس کو چھوڑو ایک ہی کام کرو البیر البیر قیامت قیامت قیامت قیامت وہ وقت آ گیا تو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے میں سمجھتا ہوں سب سے آتھینٹک چیز جو ہے انسان کے لیے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے وہ قرآن کیونکہ وہ پرزروڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے ضروری کام یہ ہے کہ قرآن کے ٹرانسلیشن ہر زبان میں کیا جائے اور سارے دنیا میں پھیلا دیا جائے کیونکہ قرآن میں دیکھیے یہ ہے عماء اللہ رسول اللہ بلسان قومی اللہ نے جو نبی اتارے سب کے سب مدو قوم کی زبان میں تھے تو اللہ کا کلام جو ہے لوگوں کے اپنی زبان میں پہنچنا چاہیے لوگوں کے انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں لوگوں کی جو انڈرسٹینڈیبل لینگویج پہنچنا چاہیے تو سب سے بڑا مشن سب سے بڑا کام سب بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے بہت اچھے انداز میں بہت ہی عمدہ لینگویج میں بہت ہی افیکٹو انداز میں تیار کر کے دنیا میں پھیلایا جائے سب سے بڑا کام یہ اور دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ آدمی کسی چیز کو اس وقت نہیں پڑتا تب تک وہ نیوز بنا جائے نیوز میں ہم ایک کتاب تیار کریں لیکن وہ نیوز نہ میں نہ آئی ہو تو کون پڑھے گا اس کو کوئی نہیں پڑھے گا اس چیز کو نیوز بنانا چاہیے تب وہ پڑھے گا آدمی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے قرآن نیوز میں آ گیا اب جہاں دیکھ قرآن چرچا ہے اخباروں میں ٹی وی میں جلسوں میں سمرار میں جہاں دیکھے قرآن کا چرچا ہے کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے تو اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ قرآن نیوز میں آ جائے اب آپ جہاں جاتے ہیں کسی گیدرنگ میں آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بہت شوق لیتا ہے وہ آپ کسی اور کتاب کو نام لیں جو ہم نے اور آپ نے لکھی ہو تو وہ کہے گا کیا چیز ہم تو جانتے ہیں کیا چیز تھی وہ پوچھے بھی کیا چیز تھی کس لینگویج میں کیا ہے لیکن جیسے آپ نام لیتے ہیں قرآن کا فور وہ لبک کو سن لیتا ہے کیونکہ قرآن از یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی بسن کاغذ پیدا کیا پرنٹنگ پریس پیدا کیا کمیونیکیشن پیدا کیا جاگرفی دنیا بھر کی معلوم ہو گئی یہ ممکن ہوگا گھر گھر پہنچایا جائے اس کو مزید یہ کہ اب تو پرنٹنگ پریس کا زمانہ سے بھی آگے بات پہنچ گی آج جو آپ کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے اسی میں ساری سب کچھ موجود ہے آپ کی جیب میں تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا اس کو پرزرو کیا اور اس کے بعد قرآن کو نیوز میں لایا اللہ تعالیٰ اور پھر یہ سب سادھن پیدا کیے تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بد دعائیں کرتے ہو تو حرام ہے حرام بد دعا کیوں کرتے ہو ان کو قرآن پہنچاؤ ان کو اللہ کی بات پہنچاؤ ان کو بات پہنچاؤ یعنی جب انسان کا قافلہ گرنے والا ہے کوئے میں تو البیر کہنے کا موقع البیر اور کوئی بات نہیں کہنے کا موقع ہے سب بھلا دیجیے یعنی پورا انسان کا قافلہ جو ہے گڑھے میں گرنے والا ہے اور آپ دوسری دوسری بات چھڑے ہوئے ہیں اپنی کمپلین چھڑے ہوئے ہیں بدوائیں کر رہے ہیں پولیٹیکل ہنگامے جاری کیے ہوئے ہیں جہاد کے نام پر لڑائیاں کرتے ہیں اس کا موقع کہاں ہے ہمارے جب میں رہتا تھا پرانی دلی میں ایک قصہ مجھے یاد ہے ایک نوجوان کو انویٹیشن آیا وہاں سے بامبے سے وہاں پر ایک جاب تھا اس جاب کے لیے لوگوں نے بلایا تھا انٹرویو کے لیے مختلف نوجوانوں کو اس انٹرویو کے لیے وہ وہاں پر جا رہا تھا تو وہ رکشے پر بیٹھا تاکہ ڈیل سے جانا تھا اس کو ٹرین پکڑنا تھا اس کو پھر بامبے پہنچنا تھا اور انٹرویو دینا تھا اور جاب دینا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست اس کو سیاف کرنے کے لیے بیٹھ گیا میں بھی چلتا ہوں تو ابھی پرانی دلی کے جو محلے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ لڑکے ہوتے ہیں شریر قسم کے تو ایک لڑکا رکشے پہ لڑک لٹک گیا اس کے پیچھے ایسی شرائط کرتے ہیں لڑکے پیچھے لڑک جاتے ہیں تو ان کے ساتھی نے رکشا والے اس کا کھڑا کرو روکو ہم تو ماریں گے پکڑ کے یعنی رکشا جو چلا رہا تھا اسے کہا کہ روکو ہم اس کو پکڑ کر مارنا لڑکے تو اس کا جو آدمی جا رہا تھا انٹرویو دینے کے لیے اس نے روک دیا اس کو کہ نہیں یعنی چلاؤ چلو آگے چلو اس وقت اس نے کہا تھا ہمارا ٹائم کہاں ہے جو انٹرویو دینے جا رہا تھا اس نے ہم پاس ٹائم کہاں ہے اس وقت ہمیں سوچنا ہے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے کسی اور کام کا کسی کام کا ٹائم نہیں اب تو بس البیر البیر کہنے کا وقت ہے کیا انسان قیامت قریب آ گئی انسان اللہ کی بات کیا اس کو سمجھ کیا اللہ کی مرضی اس کو جان اللہ کی کتاب کو پڑھ کوئی دوسرے ایکٹیویٹیز کا وقت ہی نہیں رہا سارے جو آسار ہیں بتا رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ دیر تک دنیا میں نہیں رہی اسٹوڈنٹ ہاکنگ تو کہہ دیا کہ تھرٹی ایئرس بس تھرٹی ایئرس کے بعد یہ دنیا ہیبیٹیبل ہی نہیں رہے گی تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت پڑی گئی آپ کے سامنے اس میں یہ سبق چھپا ہوا ہے بہت دن تک میں نے سوچا کہ یہ بات جو تھی ان کی ایک دعا ہے جو وہ دعا پوری بھی نہیں ہوئی آسمان سے خان اترا بھی نہیں اس کو قرآن میں کیوں بیان کیا گیا تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ کسی واقعے کے ریفرنس میں کوئی پرنسپل بتایا جاتا ہے یہ قرآن کا عام طریقہ ہے کہ کسی واقعے کے ریفرنس میں ایک پرنسپل تو یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے ریفرنس میں ایک پرنسپل بتا دیا گیا وہ پرنسپل یہ ہے کہ جب نعمتیں بہت زیادہ دے دی جائیں جب نعمتوں کا خان اتر جائے تو اس کے بعد اگلا وقت ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا پکڑ کا حساب کتاب کا تو وہ وقت دو ہزار سال سے پہلے تو نہیں آیا تھا لیکن اب آ گیا ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں جو پہلے انسان کے خواب میں بھی نہیں تھی آج آپ جائیے اپنے کچن میں تو آج کا جیسا کچن کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا جو کار جس کار پر آپ بیٹھتے ہیں وہ کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتی تھی ہوا جہاز میں اڑ کے جہاز آ جاتے ہیں کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا تھا یہ ٹیکنالوجی جس ذریعے سے آپ ہر لمحہ کسی سے کٹر کر لیتے ہیں یہ موبائل یہ ٹیلی فون کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا تھا اب تو نعمتوں کا بالکل ایک طوفان آ گیا ایکسپلوژن ہے نعمتوں کا ایکسپلوژن ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد موقع ہے اس کے بعد حساب کتاب ہے تو پکڑتا ہوں کہ اب بہت ہی کم وقت رہ گیا بہت ہی کم وقت رہ گیا تو ہمیں اپنے وقت کا کوئی لمحہ کسی اور کام میں ضائع نہیں کرنا چاہیے صرف ضروری جو ہماری زندگی کی بالکل ضروری چیزیں ہیں اس کے سوا سارے وقت کو اپنی انرجی کو اپنے پیسے کو اپنے وقت کو اپنی طاقت کو جھوک دینا چاہیے جھونک دینا چاہیے دعوتی کام دعوتی کام تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے سب سے بڑی بڑی بات جو قرآن کی اشاعت سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور آج جو عید کا دن ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا مسلمان جو عید بناتے ہیں اس کا تو نہیں ہے کوئی ریفرنس کا نہیں لیکن یہ جو کرسچن نے جو عید کا لفظ بولا تھا ہمارین وہ قرآن بتایا گیا اس لیے بتایا گیا کہ اس اندر بہت بڑا سبق ہم آپ جو عید بناتے ہیں تو وہ تو ایک جشن ہے ایک خوشی کا دن ہے کھانے پینے کا دن ہے ان کے واقعے میں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جب نعمتیں اپنی آخر شکل ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد پکڑ کا لمحہ آ جاتا ہے پکڑ اس کے بعد ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے جب نعمتیں اپنی آخری شکل ظاہر ہو جائیں تو ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے جو کتنی بڑی بات ہے جو اس واقعے میں چھپی ہوئی کہ نعمتیں جب اپنی پوری شکل میں ظاہر ہو جائیں تو ویٹنگ پیریڈ ختم ہو جائے لحاظ سے دعوت کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے آپ سمجھ سکتے یعنی billion billion billion trillion time سے زیادہ بڑھ جاتی ہے دعوت کی ذمہ داری کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دوبارہ موقع نہیں ملے کسی کو جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ نہیں ایسا ہوگا کہ انسان کو یہاں بھیجا جائے اور وہ عمل کرے قرآن میں ہے کہ لوگ کو جب قیامت میں آئے گی اور لوگ حرش کے میدان میں جمع کیے جائیں گے تو کہیں کہ ہم کو دوبارہ زمین بھیج دو ہم اچھا کام کریں گے تو فرشتے کہیں کہ اب موقع کہاں اب واپسی کا وقت ختم قیامت آئے گی پارٹ آف نو ریٹرن کے سطح پر قیامت جب آئے گی تو پارٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ ہوگا آپ لوٹ نہیں سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بلیورس کی دعوتی ذمہ داری کو بتاتی ہے بلیورس کی دعوتی ذمہ داری اب جو لوگ دعوت کا کام کریں قرآن کو پھیلائیں اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں تو ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے بہت بڑا ریوارڈ ہے اور اس کے بعد یہ کہ جو لوگ جان لیں اور پھر بھی اس کو فالو نہ کریں تو ان کی بہت ہی ہے ایک گروپ کے لیے بہت بڑا ریوارڈ اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت بڑی پکڑ یہ لمحہ ہے ان روایتوں میں کو پڑھ کر ہمیں ان باتوں کو یاد کرنا ہے یہ جو آیتیں قرآن کی مجید کی پڑھی گئی وہ ہمیں ریمائنڈ کرتی ہیں کہ اس کو سمجھو اس معاملے کی نزاکت کو سمجھو یہ سادہ بات نہیں قرآن میں ہے کہ افاسب تم انما خلق رقم ابس ون کم الینا لاتر جاؤ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو پر نہیں انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے یعنی جو پیدا کیا جو نعمتیں دی تو وہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ سب ہو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں دی یہ زمین دی یہ سامان دیا تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہ سب ہو قیامت آئے حساب کتاب ہو جو لوگ صحیح راستے پہ چلے ان کو ریوارڈ دیا جائے جو نہیں چلے ان کو پنشمنٹ دیا جائے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اس نزاکت کو سمجھیں اور ایک لمحہ دیر کیے بغیر جو کام ہمیں کرنا ہے اس کام میں لگ جائے جو ڈیوٹی ہماری ہے اس ڈیوٹی میں ہم لگ جائیں ایک لمحہ بھی اس میں موقع نہیں کہ ہم کھوئیں ایک لمحہ کھونے کا وقت نہیں اور یہ کام جیسا کہ اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں خود پلاننگ کرنی خود سوچنا ہے اب میں شاست کو سیلف پروگرامر بننا ہے تب سچا ریوارڈ ملے گا تو آپ کو جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو بھرپور استعمال کرنا ہے جو انرجی دی ہے اس کو بھرپور استعمال کرنا ہے اور اپنا آپ کو پورا یعنی جھونک دینا ہے یہ دعوت کے کام میں اس سے کم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لفظ نہیں میرے پاس جو میں بولوں کہ اپنے آپ کو جھونک دیجیے اپنے آپ کو جھونک دیجیے تو وہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی پکار کو سنیں اور اللہ کو ہم سے جو مطلوب ہے اس کو ہم جانیں اور اللہ سے توفیق کے طلبگار رہتے ہی اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اس کام میں ہم اپنا آپ کو لگا دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا یہ جو جو کا قصہ ہے قرآن میں جو بھی فرد صاحب نے بیان کیے قرآن میں میں ایسے سمجھتا تھا کہ ان کے دل میں ہماری ان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ تھا اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے کہا کہ خان ہوتا ہے تاکہ ان کے پیر استقامت آئے ان کے پیر جم جائے اور اور زیادہ محنت سے وہ لوگ کام کر سکے وہ ڈاؤٹ ہو یا جو بھی ہو مسئلہ یہ کہ جو اللہ نے جواب دیا تھا اس میں کیا میسج ہے وہ دیکھنا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے مائنڈ میں کیا تھا صحیح کہ اللہ نے کیا جواب دیا اللہ نے جواب یہ دیا کہ اگر نعمتیں اس طرح ظاہر کی آئیں گی تو اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی جڑی ہوئی ایسا نہیں کہ بس نعمتیں دے دی جائے جو آیا تھا کہ ضرور نعمتوں کی پوچھ ہوگی وہ اسی سے لے لے تو اس واقعے کا پارٹ یہ نہیں ہے لیکن اس حصول کو اس حاصل میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں نعمت ہے وہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے ہر نعمت کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہے بغیر اکاؤنٹیبلٹی کی نعمت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ تو وہ جانتے نہیں اس بات کو کہ جن نعمتوں کو لے کر آپ چاہتے ہیں کہ اسے انجوائے کریں تو یہی تو بتانا ہے قرآن کا ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ بتانا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تو انجوائے انجوائے کر لو بس ہو گیا کرتے رہو نہیں وہ نعمتوں کے ساتھ جوڑی ہوئی یہ تو بتانا ہے اس چیز کی کوئی کہیں پہ وہ نہیں ہے تفصیل کی اتارا گیا کہ نہیں اتارا گیا آپ نے کہا کہ شاید نہیں اتارا گیا جو مولانا دعا کری عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو خان کو اتارا جائے تو وہ کیا اترا پھر مولانا جنت سے دیکھیے قرآن میں تو ہے نہیں کہ اترا روایات میں زیادہ جو کبھی روایت ہے اس سے نہیں اترا بعض روایتیں ایسی کہ اترا لیکن میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا جو جو زیادہ روایتیں وہ ایک اترا نہیں جو جن بعض روایتوں میں اترا اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا قرآن میں نہیں ایک اترا اور اس کا دیکھیے ایک ثبوت یہ کہ اگر اترا ہوتا اور اس کے بعد ظاہر کرسچن نے اس کا حق تو ادا نہیں کیا تو بہت بڑا ان پر پکڑ ہوتی ان کی تو پکڑ کہاں ہوئی تو وہ فریش کرتے رہے کرسچن تو کرتے رہے تو اگر اترا ہوتا تو کرسچن کا معاملہ بہت بگڑ جاتا یہ نہ ہوتا جو اب ہے وہ کمل کوٹھاری جی بھی دیکھ رہے ہیں پونے سے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ which were the verses that were recited at the beginning of the lecture in Arabic please give me the chapter number and verse number chapter number five number hundred two hundred fifteen دیکھیے قرآن میں ایسا بہت ہے کہ کچھ کسی واقعے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک واقعہ آئیے نہیں اس واقعے کے ریفرنس میں ایک پرنسپل کو بتایا گیا یہ ہر جگہ ہے اور یہاں بھی دیکھیے کمنٹری آپ پڑھیں گے تو بس اسی واقعے کو لے کر وہ اس کو بتائیں گے اس کو مطلب حالانکہ اصل بات وہ نہیں ہے وہ تو بطور ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ واقعہ پوائنٹ آف ریفرنس کو ریفرنس طور پر ہے اصل بات تو دوسری ہے وہ کمنٹری والے کہیں کس کمنٹری میں ملے گی نہیں آپ کو کیونکہ اس نقطے کو لے سمجھو لو کہ قرآن ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بطور پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے اس کو لے کر ایک پرنسپل کو بتانا ہوتا ہے یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے یہ کوئی جانتا نہیں یہ تو میری کہنا چاہیے کہ ڈسکوری ہے کسی بھی کمیٹی میں نہیں کیونکہ ساری کمیونٹی اتنی بھی ہماری عربی جو عربی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں میں اس واقعے کو لے کر بس اسی واقعے کو بتائیں گے اس کو یہ اس رات کو وہ نہیں جانتے کہ یہ پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر یہ واقعہ ہے اصل بات کچھ اور ہے کمیونٹی کا یہ طریقہ جانتے نہیں وہ اس وجہ سے بہت ہی یعنی اصل بات جو ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کو بھائی یہ تو سب سے زیادہ آسان ہے اپنے آپ ہی کو آدمی کا نہ جانے ایسا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نہ جانے تو کیا جانے گا پھر سب سے آسان ہے اپنے آپ کو جاننا سب سے زیادہ آسان ہے اپنے آپ کو جاننا چیز کیا ہے کہ ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو نہیں جان پاتے ہر وقت آپ ڈسٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں ابھی یہ جو ہے یہ ڈسٹریشن کے بادشاہ تھی ڈسٹریشن کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا تھا ان کو میں نے کافی سمجھایا اب ماشاء اللہ آپ نے کچھ ڈسکور کر لیا انہوں نے یہ بات ہے کہ نہیں کہ ڈسٹریکشن جو ہے وہ روکتا ہے آدمی کو جاننے میں کہ میں کیا ہوں یہ صحیح سائٹ نہیں صحیح for bill right now for the first understand when you have blessing you are accountable for them you are responsible for them it's doing شوگر and then standing and be responsible for them this is a یہ تیسرا پارا جو بیت کا اس کی آیت ہے النعیم اس کا لٹرل ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ تم دیکھیے ڈبل تاکید اس میں ہے لا انا اس کا ترجمہ یہ ہوگا تم سے ضرور ہی پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں تو نعمت یعنی باؤنڈریز جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی یعنی لیبر چاہا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے تو یہ جو لوگوں نے بنایا ہے کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ اور لا زندگی کو انجوائے کرو وہ انہوں نے دونوں کو الگ کر دیا یعنی اکاؤنٹیبلٹی کو الگ کر کے باؤنڈریز کو لے لیا that is against creation of God Maulana Kaleem Sahab نے کیا ہے کوشچن انہوں نے لکھا ہے کہ what is the importance of ختم القرآن ایونٹس اینڈ دی کلیکٹو دعاز after completing the recitation of قرآن ان تراوی people here attend these very religiously that are lined up one after the other in different ماس the last night of Ramadan دیکھیے یہ سب کی سب ہے انوویشن رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کے میں سب کچھ تھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں تھا یہ سب بات کو یہ سب بنایا اور اس کا زیادہ دھوم ابھی بھی انڈیا میں پاکستان میں ابھی بھی عرب ملکوں میں اس کی ہے مگر اتنی دھوم نہیں یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے نتھنگ ہے آپ دیکھیے کتنی دعائیں ہوتی ہیں ہر سال تو قبول کیوں نہیں ہوتی بس آپ بار بد دعائیں کرتے ہیں کہ دمبر مسجد اسرائیل کے بارے میں تو وہ کہاں کچھ بگڑا اس کا بگڑا کچھ بھی نہیں لکھوانے کی اللہ کے اسکیم کے خلاف ہے اور حدیث بات ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور دعا قبول نہیں ہوگی بلا استجاب بولا یہ حدیث ہے ایک زمانہ آئے گا کہ تم دعائیں کرو کہ دعا قبول نہیں ہوگی بلا غور کیا ایسا کیوں ہوگا کیونکہ آپ دعائیں کریں گے اللہ کے اسکیم کے خلاف جو اللہ کی اسکیم آف تھنکس ہے اس کے خلاف بس آپ دعائیں کریں رات دن خدا سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو کرتے رہیے کبھی نہیں ختم ہوگی کیونکہ اللہ کی اسکیم آف تھنکس کے خلاف ہے یہ تو یہ دعائیں جو کرتے ہیں لوگ وہ اللہ کے اس کی ہیں اس کے خلاف ہوتی ہے اللہ کے اس کو دعوت دو اس کو دعوت دو یہ اللہ کے حوالے کرو اس کی پنشمنٹ کو اللہ کے حوالے کرو دعوت دو دعوت دو تو آپ اگر دعوت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کو ضرور مدد ہوگی ابھی ہم آج مجھے معلوم ہوا کہ فلسطین میں جہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ سب بم اور گولہ چل رہا ہے کچھ ہمارے ساتھی مل گئے عرب ساتھی عرب وہاں انہوں نے باقاعدہ کھول دیا کو جسے ہمارے انڈیا میں کھولا ہے دارالسلام اس کا نام ہے وہاں قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لٹریچر دے رہے ہیں وہ ان کا ابھی ابھی آیا ایک عربی میں ان کا میسج انہوں نے لکھا ہے کہ ہم آپ کی فکرا سے پورا پوری طرح اتفاق رکھتے ہیں فکرا مطلب آئیڈیالوجی آپ کی آئیڈیالوجی سے ایگری کرتے ہیں یہ کام کرنے کا ہے تو اللہ کے جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق کریں گے تب دعا قبول ہوگی نہیں یعنی دعا قبول ہی نہیں ہوگی یہ مطلب اللہجا والوں کو تم دعائیں کرو گے اور دعا قبول نہیں ہوگی یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی دعا ساری دنیا کے مسلمان مل کر کریں آمین آمین کا شور مچائیں لیکن اگر اللہ کی جو اسکیم آف تھنگس ہے اس کے مطابق ختم قبول ہوگی نہیں تو قبول نہیں ہوگی اور فلسطین کے بارے میں تو ساٹھ برس سے دعائیں ہو رہے ہیں پورے ساٹھ سال بیت گئے اور کچھ بھی کچھ بھی نہیں قبول ہوا مولانا ان کا ایک اور کوشچن ہے انہوں نے پوچھا ہے آپ سے can we ask someone to remember us in their duas and also someone who is going for Hajj and Umrah to make dua there on آر بہاف یہ سب بدت آپ صحابہ کے واقعات پڑھیے کبھی بھی صحابہ ایسی دعا نہیں کرتے تھے کبھی بھی نہیں صرف ایک واقع آتا ہے رسول اللہ نے ہر عمر سے کہا تھا کہ لا لات یا فی دعائے کا یہ ایک واقعہ ملتا ہے وہ تو ایک تھا وہ کے دعا سے کچھ نہیں ہو جائے گا دیٹ واز ایک ورنہ صحابہ کے درمیان یہ رواج نہیں تھا کہ اس طرح دعائیں کروانا میں نے جو قرآن حدیث اور صحابہ کے واقع اسلام میں دعا کرنا ہے دعا کروانا نہیں ہے دعا کرنا ہے دعا کروانا نہیں ہے تو آج کل جو رواج بنا ہوا دعا کروانے کا وہ بدعت بدعت سیٹسفائی دعا بھی انڈیویجلی انڈیویجول دعا کا کوئی ثبوت ہی نہیں قرآن رسول اللہ کیا ہاں. رسول اللہ کی زندگی میں ایک بھی کوئی ثبوت نہیں کلیکٹری دعا کا یہ تو مسلمان نکال رکھا ہے وہاں تو نماز ہوئی تو بس ختم ہو گیا یہ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد وہ ثابت نہیں ہے اور سلفی لوگ اس کو زیادہ صرف حنفیوں کا یہ دعا ہے نماز کے خطب پر جیسے کرتے ہیں دعا وہ سرفیوں کا نہیں ہے کیونکہ حدیث میں نہیں ہے ایسا صرف ہنفیوں کا صرف ہے تو یہ سب تو بدت ہیں جو رسولہ دعا کرا کرتے تھے وہ کیا تھا مولانا ذاتی دعا ایک انڈیویجل کام ہے اپنے لیے دعا کرتا ہے آدمی کبھی اگر دعا کوئی رسول ہے تو وہ ایز اے کٹسی ہے کسی اور کے دعا سے کسی اور کا معاملہ ٹھیک ہو جائے ایسا امپاسبل ہے اس کا اگر ایسا ہوتا ابراہیم کے دعا سے ان کے باپ اصلاح ہو جاتی ان کی رسول کے دعا سے ان چچا کی اصلاح ہو جاتی ہرنو کے دعا سے ان کے بیٹے کی ہو جاتی نو کے دعا سے ان کی بیوی کی ہو جاتی یہ ہو نہیں سکتا یہ اللہ کے اس کے خلاف ہے کہ دعا کوئی کور اور کرے معاملہ کسی اور کو درست ہو جائے وہ تو کہیں ایک آدھ ملتا اگر تو کٹ سے ہوتا ہے وہ کٹ سے ڈاکٹر صاحب پوچھے کے لیے دعا کری جائے تو مدو کے لیے دعا ضرور کرنا چاہیے اس میں تو شک نہیں ہے مدھو کے لیے دعا رسلا نے بھی کی ہے وہ تو بالکل صحیح ہے مدو کے لیے دعا اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے یہی ایک دعا ثابت ہے مدو کے لیے مدو کی اصلاح کے لیے یہ ایک دعا ثابت ہے رب قومی فن تو مدو کے لیے دعا تو ثابت ہے باقی یہ دعائیں وہ ان کا ثبوت نہیں مشن کے لیے بھی دعا ثابت ہے ہاں صحیح ہے بالکل صحیح مولانا عبد الباس تمری نے دوہا سے کامنٹ بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا عید سے متعلق جو بات آپ نے بتائی اس سے مجھے کلیرٹی ملی کیونکہ ہمارا جو نظریہ ہے عید کے بارے میں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے رمضان بھر میں ہمیں مطالعہ قرآن سے جو چیز حاصل کی جو اسپرٹ ملی اس سے دیکھیں تو ہمارے عید کا کوئی تعلق نہیں تو وی اینڈ دی سیشن